بدعت کا وبال حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی نے ہر بدعتی سے توبہ کو پردے میں رکھا بدعتی شخص تو اپنی بدعات کو نیکی سمجھتا ہے اور ان پر اجر کا امیدوار رہتا ہے اور اس کی توجہ توبہ کی طرف جاتی ہی نہیں باللہ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ حجب التوبة عن حجبت صاحب